ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما اور تم ہزار چاہنے کے باوجود عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتی بس تم کسی ایک کی طرف بالکل مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح نہ بنا دو اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اے لوگو تم ہزار کوشش کے باوجود اپنی بیویوں کے درمیان پوری طرح مساوات نہیں برت سکتے ابن عباس مجاہد اور حسن بصری وغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باری کی تقسیم میں پورا انصاف برتتے پھر کہتے کہ اے اللہ جس چیز کا مالک میں ہوں اسے میں نے تقسیم کر دیا اور جس کا مالک تو ہے میں نہیں یعنی دل اس کے جھکاؤ کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اگر کسی ایک بیوی کی طرف تمہارا میلان ہو تو اس میں تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری کو آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی چھوڑ دو اصحاب سنن نے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک طرف پورے طور پر جھک جائے تو قیامت کے دن اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے امور کی اصلاح کر لوگے باری کی تقسیم میں عدل سے کام لوگے اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے